ہاں مگر جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں ان کو مغفرت اور بڑا عجر نصیب ہوگا